اللہ ہوبیر اللہ اخبار اللہ اخبیر اللہ اخبار شدو اللہ

الفلاح

اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد